حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے آخرت میں اس پر عذاب نہیں اس کا عذاب دنیا میں فتنوں زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے سنن ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھتر